خالد بن حارث نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے جیسے تم لوگ بھی آج کل کرتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بیس